کے والد ابو ابو صالح نے حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو پچہتر